کر دی جائے جی زائد اتاری بھائی تشریف لاتے السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم تو کویت میں رہتے ہیں اور ہماری فیملیز پاکستان میں ہیں بیوی بچے پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں ہماری کمبائن فیملیز ہیں یہ یعنی کہ ایک ہی گھر میں مختلف بھائی بھائی رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی رہتے ہیں بیوی رہتی ہیں اب ہماری جو فیملیز آپس میں کمبائن رہتی ہیں وہ پردہ کیسے کریں اور کہاں پردے کی ان کو چھوٹ ہے کہ کہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا ہاتھ بھی چھپائے جائیں گے کہاں تک پردے کی چھوٹ ہے ان کو رہنے کے لیے اب ایک ہی گھر میں رہنا ہے گھر میں چار کمرے ہیں چار میں تین کمروں میں فیملیز رہتی ہیں تو انہوں نے آپس میں اٹھنا بیٹھا کھانا پینا بھی ہے کچن بھی ایک ہے باتھ روم بھی کمبائن ہے تو وہ آپس میں کتنا پردہ کریں لازمی کیا وہ ہر روز برقع بہن کر جو مفتی صاحب یہ ہمارے دوست تھے خواجہ نعیم صاحب یہ کویت میں رہتے ہیں ان کی فیملی وہاں ہے تو یہ سلسلے میں آپ سے اس کی وضاحت کر دیجیے جزاک الخیر ہاں جی شکریہ زید بھائی نہیں بھائی مسئلہ یہ ہے جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے بد قسمتی سے عمل نہیں کر رہے یا کر سکتے یہ ہماری بد قسمتی ہے لیکن شری پدے کا حکم یہی ہے کہ دیور سے جیٹ سے جو ہے وہ پردہ کرنا واجب ہے عورت کو اسی طریقے سے مامو زاد سے چچا زاد سے پھوپھی زاد سے ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے ایک گھر میں رہیں تب بھی پردہ کریں دو گھروں میں رہیں تب بھی پردہ کریں اللہ کرے کہ آپ کو اللہ گھر بھی وسیع دے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کی بھی توفیق عطا فرمائے بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں اس دور میں ہاں، جن پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن باہر ہر کرنے والے کرتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جی